وہاں بھی تنگ جگہ میں رہے تابے بولے بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملیو یہ مصیبت تم ہمارے آگے لائے تو کیا ہی برا ٹیکانا